چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اب ذرا سن لو مجھ سے بھی میرے دل کی یہ بات اب ذرا سن لو مجھ سے بھی میرے دل کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں مرے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں مرے جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہن شاہ ہے امم ہو کرم ایسا کہاں سرکار سرکار دولت مانگتا ہوں یہی سرکار دولت مانگتا ہوں کہ مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو جدھر دیکھو جب میری ہو جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ اور یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بقیہ زندگیوں کاش گزرے بقیہ زندگی یوں کاش گزرے میرا سر ہو تیرا باب کرم ہو سر ہو تیرا باب کرم ہو جدھر دیکھو کرے پرواز روح مز ترب جب کرے پرواز روح مز جب تیرے قدموں میں سر شاہے امم ہو تیرے قدموں میں شاہ گے امم ہو جدھر دے مٹا سکتا نہیں کوئی بھی اس کو کس کو مٹا سکتا نہیں کوئی بھی اس کو کہ حامی جس کا خود شاہ امم ہو کے حامی جس کا خود شاہ امم ہو جدھر دیکھو اور میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو میرے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کبھی کبھی کبھی ہم گنبد خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہ گے بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں انہیں انہیں انہیں ہم دل دل ہی میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں پر اب ہمارا ہمیں سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو لو میرے البشر پر میں اگر جاؤں الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ تئے جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبھی کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤ اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو اور میرا سینہ مدینہ تم بنا دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا میرا سینہ مدینہ تمہیں بنا دو شہا ذکرے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 دینا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دی کنارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں کاٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ اور خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت دیوان نارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چلو مل کے چلتے ہیں سوئے مدینہ تصور میں چلتے ہیں سوئے مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ لو آیا کہ اب آیا جیتا کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں میں مکے میں جا کر کروں گا نصیبہ بے زمزم مجھے ہو گپینا مدینہ مدینہ مدینہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد بولو سبحان اللہ بابا سے بلند بولو سبحان اللہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر ارے رولا کی عاشق کو یاد مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے ارے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو خوب آنکھوں سے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاب کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ دھو چکا ظلمت دل ظلمت دل دھو چکا ظلمت دل دھو چکا دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے سنگے خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ ملتظم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان کبھی دایاں رخسار کبھی بایا رخسار کبھی سینہ لگا رہے ہیں کبھی پیٹ لگا رہے ہیں ملتظم سے تو ملتظم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان اور ادب و شوق کا یا باہ ملجنا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مکے میں ایک ایک لاکھ کے برابر لیکن اگر گناہ ہو گیا ایک تو وہ بھی ایک لاکھ کے برابر لیکن مدینے میں گناہ اگر ہو گیا تو وہ ایک ہی ہے نیکی اگر کر لی تو وہ پچاس ہزار یہ و مدینہ واموتیوں کا جگر مکے میں واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا اور یہاں یا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کعبہ دلہن ہے تربت ہر نئی دلہن یہ رشکیں آپ وہ غیرت قمر کی ہے دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے کعبہ دلہن ہے تربت اتغر نئی کعبہ ہے بے شک بے شک بے شک کعبہ ہے بے شک منارہ دلہن مگر ساری بہار دلہنوں دلہا گھر کی ہے مدینہ مدینہ مدینہ لولا کلمہ خلقت کن ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ مینا لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مدینہ مدینہ مدینہ میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شہ تار پر اب تو کرم ہو بدکار پر اب تو کرم ہو جدھر